آج ستائیس جون دو ہزار سات ہے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 صدق اللہ العظیم فض قرونی بس تم مجھے یاد رکھو از کم میں تمہیں یاد رکھوں گا وشقرولی اور میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ ولا تکفرون اور میری نافرمانی ناشکری شکری نہ کرو بات چل رہی تھی پہلے سمت قبلہ کی اور سمت قبلہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی اور فرض منصبی کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ایسے پیغمبر بھیجا اور ان کا منصب اور ان کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی یاد کی تلاوت کریں گے تذکیہ کریں گے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں یہ نعمت بھی بہت بڑی کہ سمت قبلہ بیت اللہ شریف کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور مسلمانوں کی جو امت ہے اس کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں آخری شریعت کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہی قبلہ مسلمانوں کا ہوا یہ بڑی نعمت ہے اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کو بھیجا اور ان کی یہ یہ شان اور صفات ہے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں لہذا جب انسان کو اپنی کسی نعمت کا سامنا ہو تو فض قرونی اسفر کو اس نعمت کے سامنے جب ملے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے شکر بجا لائے سمت قبلہ والی نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت اور پھر ان کا تعلیم کتاب والی یہ تمام چیزیں اس پر مسلمانوں کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری شریعت عطا کی اتنی شان والا پیغمبر دیا ساتھ کتاب دی اور سمت قبلہ فض قرونی ذکر کے معنی ہوتے ہیں لفظی یاد چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے ذکر بجا لا رہا ہے یعنی سبحان اللہ الحمد تو اس کا دل زندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا اس کا دل مردہ ہے چنانچہ بعض حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے مشرقین مکہ کو شریعت نے مردہ کہا ہے کہ جب تک ان کے دلوں میں توحید نہیں آئی اللہ کی یاد نہیں رسالت نہیں آئی ہے تو مشرقین مردہ ہیں جبکہ ظاہراً تو وہ چل پھر رہے تھے اور جس نے ایمان لایا شریعت کو قبول کیا رسول کو قبول کیا مانا تو اس کی مثال زندہ والی ہے تو فرمایا کہ جو شا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں وہ زندوں کی ماند ہیں اور جو نہیں یاد کر رہے وہ مردوں کی مانے دے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ بدوی صحابی تھے بات کبھی کبھی آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن آئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ای مال افضل کہ نیک کاموں میں سے سب سے افضل کام نیک کون ہے ایسا ہے جو میں وہ کرتا رہوں تو آپ نے فرمایا کہ لا لازال لسانوں کا رتبم من ذکر اللہ تعالی کہ آپ کی زبان مسلسل اللہ کی یاد سے تر رہے یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگی رہے تر رہے تو یہ ایسی نیکی ہے کہ انسان ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بجا لا سکتا ہے یہی وجہ ہے میں نے کئی دفعہ پہلی بھی عرض کیا ہے کہ جو مصنون دعائیں ہوتی ہیں سفر کی سواری کی گھر میں داخل ہونے کی نکلنے کی مسجد میں آنے جانے کی کوئی لباس کی کوئی روٹی کھانے کی فارغ ہونے کی ابتدا یہ سب دعاؤں کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان کا دل متوجہ اللہ رہے نجاد الہی میں مصروف رہے ذکر کرتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے تو یہ بطور یاد دہانی کے مختلف اوقات کی کچھ دعائیں شریعت نے بتا دی تاکہ یہ جیسے بھول جائیں تو ایک نیا کام جیسے شروع ہوا تو یاد ہو جائے چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر بجا اللہ کی یاد اور انسان کی یاد اور اللہ کی یاد کا مطلب اس عید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فض قرونی تم میری بات مانا کرو مجھے یاد کیا کرو از کرکم اے اغفر لکم کہ انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ از کرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی اگ لکم میں تمہاری مغفرت کر دوں گا جب تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو میں تمہیں مغفرت والا انعام دے دوں گا قربتا کر دوں گا جب مغفرت ہو گئی تو سب کچھ اچھا ہو گیا ایک ابو عثمان مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک محدث عالم بزرگ گزرے ہیں تصوف کے بھی تھے اور ظاہری شریعت کے بھی ابو عثمان مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی اپنے متعلق مقتدی مرید نے پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر زبان سے ہی ہوتا ہے اور اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دل میں نہیں ہے دل میں کوئی اور سوچ بھی ممکن ہے اس طرف چلا جائے لیکن زبان سے وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو کیا اس ذکر کو جاری رکھا جائے یا چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر بعد جب یکسوئی حاصل ہو تو پھر ذکر کریں تو ابو عثمان مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ساحل کو یہ بتایا کہ نہیں ذکر جاری رکھو عضو تین چار چیزیں ہیں ایک قلب ایک زبان ایک اعضاء و جوارے تو ان تینوں چیزوں سے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اپنے جسم سے بھی اور زبان سے بھی اور دل سے بھی تو کم از کم اگر اعضاء و جوارے یا دل اللہ کی یاد میں مصروف نہیں تو زبان تو لگی ہوئی ہے نا اللہ کی یاد میں تو اس کو لگے رہنا چاہیے جس پر ایک مشہور مقولہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص علم دین اگر دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کرے علم دین حاصل کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں لیکن مقصد اس کا کوئی دنیاوی ہے تو کیا ایسے شخص کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تو امام صاحب نے جواب میں دیا کہ ہاں چاہیے بے شک وہ دنیاوی غرض کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے وہ اس مقام والا تو نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے حفظ کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس مقام پہ تو نہیں ہے لیکن ایک شخص علم دین حاصل کر رہا ہے اور وہ دنیاوی مقصد ہے اس کا تو بھی کرتا رہے کرتا رہے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا علم دین میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کو وہ اللہ کے طرف متوجہ کر دے گا تو فض قرونی از کم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا آپ نے بعض اذکار والی کتابوں میں پڑھا ہوگا اور خصوصاً امام ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترمزی شریف میں کتاب الاسکار اور بھی حدیث کی کتابوں والوں نے وہ اسکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے ان سب کو اکٹھا جمع کیا ہے تو اس میں چار علماء نے مشہور ذکر لکھے ہیں چار ایک اللہ اکبر اور ایک لا الہ الا اللہ اور کسی وقت پھر ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تیسرا سبحان اللہ اور چوتھا ہے الحمد للہ چنانچہ حضرت علیہ السلاۃ والسلام کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت احساس دیا ہے اور کلیم کا بھی صفت سے نوازا ہے جب آپ چاہیں آپ ہم سے ہم کلام ہو سکتے ہیں تو آپ ہمارا شکر بجا لایا کریں ہمیں یاد رکھا کریں ہمارے ہمیں ہماری اس نعمت پر شکر کیا کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رض کیا کہ حضرت میں تو شکر کرتا رہتا ہوں آپ مجھے کوئی مخصوص جملہ عطا فرما دیں کہ میں اس سے آپ کو یاد کیا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو میں کرتا ہی ہوں لا الہ الا اللہ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی جملہ ہمارے پاس نہیں ہے دنیا و معافی ہا سے یہ وزنی ہے مسقال پر جب رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ تو چار ذکر سب سے زیادہ عمدہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمد چنانچہ بخاری شریف کی آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو اپنی کتاب کو ختم کیا ہے حدیث کی ترتیب کو لکھتے لکھتے تو آخر میں جو حدیث نکل کی ہے وہ عجیب حدیث ہے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان نے حبیب طا المیزان خفیفتان عطاً اللسان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کہ دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور میزان پر بڑے وزنی ہیں اور زبان پر بڑے آسان ہیں ادائیگی کے اعتبار سے اور وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم تو اس میں جیسے آپ حضرات تو اکثر دفتر کے ملازم ہوتے ہیں گھروں سے آنا ہوتا ہے تو راستے میں آدمی یہ اذکار پورے کر سکتا ہے چنانچہ وہ مشہور بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رض کیا کہ ابا جی اب تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں شادی کے بعد کا زمانہ ہے اب تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا ہزاروں بکریاں ہزاروں یہ اس زمانے میں چمڑے کے مشکیزوں میں گھی کو اسٹاک کیا جاتا تھا تیل کو اور یہ اور وہ پورا پورا کلا گھی کا جیسے کہ گودام کے گودام گھی اور یہ چیزیں سب مسلمانوں کو جو علاقہ خیبر کا فتح ہوا تو ملی ہیں ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں ہمیں کوئی نوکر کوئی خدمت کے لیے نوکرانی وغیرہ مل جائے بہت غلام آپ نے تقسیم کیے تو آپ نے فرمایا کہ میں آؤں گا آپ کے گھر انشاءاللہ آج میں آپ آؤں گا آپ جائیں شام کو آپ تشریف لے گئے جیسے آپ کا معمول تھا کسی دن کسی دن جانے کا تو ساتھ ہی گھر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کے ہی پاس رہتے تھے تو ساتھ ہی گھر تھا آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ آج فاطمہ نے یہ درخواست دی تھی کہ کوئی ہمیں خادمہ ملنی چاہیے کہ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھ پر گٹھے بن گئی ہیں اور پانی فلانے کنویں سے بھر کے لاتی ہوں تو وہ بدری سی ہوتی ہے نا یوں پٹا سا تو مجھے سینے پر یہاں وہ داغ بن گئے ہیں سخت تو پھر چکی پیسنی پھر مشکل سے پانی لانا اور تھک جاتی ہوں تو کوئی خادمہ یہ فاطمہ نے درخواست دی تھی تو یہ درخواست بھی قبول ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا لیکن اس سے بہتر ایک اور چیز میں اگر آپ لوگوں کو دے دوں تو وہ زیادہ صحیح نہیں ہے تو عرض کیا کہ حضرت آپ اس سے بہتر جو فرمائے وہی صحیح فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ ذکر کیا کریں یہ اس سے بہتر ہے دنیا آخرت میں سب خادم ہی خادم ہو جائیں گے دنیا کی چند دن کی زندگی خادم ہو یا نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کئی ذکر و اذکار دعاؤں والی کتابوں میں نا تصویحات فاطمی لکھا ہوا ہوتا ہے تصویحات فاطمی وہ یہی تصویحات فاطمی کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر بعض حادیث میں سو سو مرتبہ آیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ان تمام اذکار کے بعد جو سبحان اللہ ہی ابھی عرض کیا سبحان اللہ العظیم آسان جملہ ہے جمعہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس پر کتاب ختم کی اور ان کا عجیب طرز ہے عجیب طرز یہ ہے کہ پوری حدیثیں جمع کی ہیں نا اس سے اوپر والی حدیث لائی انعمال و بالخواتین کہ ایمان کا اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے خاتمے پر کہ خاتمہ اچھا ہو جائے تو اس کے بعد یہ حدیث ذکر کر دی سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو کچھ کام ہوا ہے نیکی کا احادیث جمع کرنے کا یہ سب اللہ رب العزت کی عنایت سے ہوا ہے لہذا اسی کا شکر بجا لانا چاہیے سبحان اللہ و ہی سبحان اللہ العظیم چنانچہ یہاں پر بھی اوپر سمت قبلہ کی بات ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کی بات ہوئی پھر فرمایا کہ مجھے یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ نے تو جب انسان کو یہ مقام مل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ گیا تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا مقام مل گیا ہے آپ کو کہ اللہ کو یاد کر رہے ہو لہذا اس مقام پر وشکرولی میرا شکر بجا لاؤ کہ تم دنیا کے اور دھندوں میں نہیں پھنس گئے ان نعمتوں کا ادراک کر کے مجھے یاد کرنے لگے ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جو ایک نیکی پر توفیق دے دی ہے یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس نعمت پر بھی شکر بجا لاؤ تو اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ سب ایک حدیث ہے جو آپ حضرات نے سنی ہوگی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ یوں حالات ہوں گے یوں اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا فرمایا لا تقوم يقال اللہ اللہ اللہ آخر میں فرمایا کہ سنو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ یقال اللہ اللہ کوئی کہنے والا ہوگا ایک بھی اس روئے زمین پر کوئی کہنے والا اللہ اللہ کہنے والا ہوا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نظام کو درہم برہم نہیں کریں گے قائم رکھیں گے کہ اس کا نام وہ اس ذات کا نام ہے جس ذات پر زوال نہیں ہے تو جس جگہ جس دھرتی پر اس لا زوال ذات کا نام لیا جا رہا ہوگا اس دھرتی پر بھی اس وقت تک فنا نہیں ہے کا فیصلہ نہیں ہوگا اور بعض تصوف والوں نے تو عجیب بات دیکھی ہے اس حدیث کے تحت کہ اس میں اعظم یہی ہے اس میں اعظم کی شان یہی ہے نا کہ نظام درست رہتا ہے اور جو مراد ہو وہ پوری ہوتی ہے تو کائنات کا سسٹم صحیح رہے گا نظم درم برہم نہیں ہوگا یہ پہاڑ یہ ندی نالے یہ زمین و آسمان یہ خراب نہیں ہوں گے نہیں توڑے پھوڑے جائیں گے جب تک کہ کوئی کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ تو یہ اس میں اعظم میں تاثیر ہے تو بعض والوں نے لکھا ہے کہ اللہ اللہ یہی اس میں اعظم ہے اور اس کا انسان کو ورد رکھنا چاہیے بس تھوڑی سی مشق کی بات ہے تو فرمایا کہ فض قرونی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اس میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ والی تفسیر سب سے عمدہ ہے سبھی تفسیریں اچھی ہیں لیکن کہ فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو میرا کہا مانو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا مغفرت کر دوں گا ایک حدیث مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے نا تو پھر میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں جب تدبیر کر دیتا ہوں معاملات کو حوالے کر دیتا ہوں پھر جب یکسو ہوتا ہوں خود تو پھر ان کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یکسوئی میں تنہائی میں یاد کیا ہوتا ہے اور جس شخص نے مجھے مجلس میں یاد کیا ہے اکٹھے بیٹھ کر میرا تذکرہ کیا ہے تو پھر میں ان سے عمدہ مجلس میں ان ان لوگوں کا اس شخص کا تذکرہ کرتا ہوں جنہوں نے میرے مجھے مجلس میں یاد کیا اس مجلس سے عمدہ مجلس ہے فرشتوں کی فرشتوں میں پھر مقرب فرشتوں کی چڑے چار بڑے فرشتوں کی ان میں پھر میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہوں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمارا بن جاتا ہے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اور پھر فرشتے کو بھیج دیتے ہیں کہ روئے زمین میں اعلان کر دو کہ یہ فلاں بن فلاں فلاں علاقے والا فلاں بن فلاں یہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے یہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس کی وفاداریاں ہیں یہ ہمارے کہاں مان کر چل رہا ہے تو ادھر ادھر اغراض و مفاسد شیطان یا نفس کے داؤ پر نہیں گیا تو یہ ہمارا محبوب بندہ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں فرشتے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں اعلان کر دو سب کو بتا دو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں لہذا تم سب بھی اس شخص سے محبت کرو کہ اللہ کا محبوب ہے چنانچہ یہ وہ اگلی حدیث جو فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی یہ دوسری مخلوق ہے تمام خواہ سمندری ہوں خواہ خشکی کی ہوں وہ انسانوں کے علاوہ تمام دوسری مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے فرمایا وش قرولی جب یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں کہ مجھے مجھے یاد کرنے لگو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے لہٰذا اس نعمت پر بھی میرا شکر بجا لاؤ اور شکر کی تعریف کل بتائی تھی کہ فرما برداری کرنا یہ شکر کی اعلیٰ تفسیر ہے ولا تک فرون اور نافرمانی نہ کرو اللہ تعالیٰ سمجھ